نہیں کرتے جتنا کام ہمارا چالو ہے پورے عالم کو سامنے رکھ کر بہت تھوڑا ہے باقی بہت ہے لیکن باوجود ہماری سب کی کمزوری ہو ہے باوجود کہ ہماری معاشرت ہمارے معاملات کیسا ہم بیانوں کے اندر کہتے ہیں کیسا کام کرنے والوں کے اندر جھوٹ میں آئے ہوں پورے طریقے پر سو فیصد وہ نہیں پایا جاتا بہت کمزوریاں ہیں اللہ معاف کرے لیکن فضل اللہ کا دیکھو کرم اللہ کا دیکھو کہ عالم کے اوپر اثرات بن گئے ہزاروں کی تعداد میں مسجدیں بن گئی ہزاروں کی تعداد میں آسانی ہونے لگی چاروں طرف لوگوں کی اللہ کی طرف ہونے لگے ڈاکوں کی تعداد میں شرابی شرابیوں نے شراب چھوڑی ڈاکیوں نے ڈاکہ چھوڑا بہت سے نا فرمان ماں باپ کی سرما بردار بنی بہت سے بیویوں پر ظلم کرنے والوں نے ظلم ہٹائے اور کی ہی عورتیں جو تھیں وہ سدھر گئی اور بن گئی اور عورتوں کے ہاتھوں کی اللہ پاس بھی اتنا کام کیا مسلم زیادہ جانتا راجی ملک کے شام کے اندر میں اس سے جا کر وہاں گیا سکرانت میں تھا اس نے جب تو سکرات کے موقع پر اس نے کہا کہ بنی اسرائیل نبوت ختم ہو گئی اور بنی اسرائیل آ گئی اور وہ ندی پیدا ہو چکے ہیں اور وہ ساری بات تفصیل سے اس نے بتائی پھر آگے ساری کو سنایا ابھی اس نے پاس کر سب کی عمر مبارک ساری سال نہیں ہوئی ابھی وہی نے اترنا شروع نہیں کیا اور پیدا ہوتی ہی پورے عالم کے اندر تبدیلیاں شروع ہو گئی تو اسی طرح ہمارا دعوت کا کام ہے جو زبانوں سے کہا جاتا ہے قانون سے سنا جاتا ہے میں تکلف سکند کروں ابھی جتنے بھی ہم کام سے رہنے والے ہیں ہمیں بڑی غیرت آتی ہے کہ ہم ہر ٹائم کے اندر کتنے کمزور ہیں اور کتنے خوشبوبار ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ بات پورے عالم کے اندر بنا رہا ہے کہ میں اس لیے آپ حضرات کہتا ہوں کہ آپ حضرات مایوس نہ ہو اور یہ ذہن میں نہ آئی جب تک یہ پانچ باتیں سوا سو کروڑ کرنے والوں کے اندر نہیں آئیں گی تب تک عالم کا نظام نہیں بدلے گا یہ مت سوچنا ہمارے اللہ بڑے قابل مطلق ہیں دیکھو نا ابھی ابھی ابھی کتنے ہم سارے کمزور ہیں لیکن نے بتایا کہ میں دس قابل مستق ہوں کہ لوگوں کے اندر وہ صفات پیدا بھی نہیں ہوئی اور میں پورے عالم کے اندر فضا بنا رہا ہوں اتنا مہربان اللہ اتنا مہربان اللہ بگڑے ہوئے پر بھی مہربان بگڑے ہوئے پر بھی مہربان ایک دم سے بگڑ نہیں کرتا بس ختم کرتا ہوں ایک بات سن کتنی مہربانی اللہ کی ہدایت کا کتنا سامان اللہ نے کیا اور ہدایت کا کتنا انتظام کیا ایک دم سے بگڑے ہوں کہ نہیں پکڑ کان ہی کا قصہ لے کان جو ہے خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے اللہ نے اس پر ایک دم سے نہیں پکڑا ہدایت کا سامان کیا کہ حضرت علیہ السلام کو اس کے پاس لے جا حضرت علیہ السلام باوجود اگر جلالی ہے اتنے بڑے جلالی نبی ہے جب الگ الگ منہ پر یوں فرمایا تمہارا پیدا کرنے والا تمہارا پربندہ اور تمہارے پہلوں کا پروجیکار تمہارا پا رہے ہیں قال إن رسولكم الذي رسول مجمول جو رسول بن بیٹھے ہیں نا پاگل ہے پاگل یہ کہا نوٹ اس کے باوجود نہ تو سارے سنا غصہ ہو رہے اور نہ اللہ پاک اس کے مضمول سے پکڑ لا رہے اتنی بے بھی کر رہا پھر بھی پکڑ نہیں لا رہے اللہ پاک بڑی مہربانی کے ساتھ انتظام کر رہے اس کی ہدایت اب کی مرتبہ حضرت علیہ السلام نے کہا اعلیٰ کوئی مشرقی بل مانگنی تھی ماں بھائی نہ ہو ماں بالکل اگر سمجھنا ہے تقریبا جیت کا سارا نظام چلانے والے اب جائیں اب تک تو مذاق اڑاتا رہا اس کی پکڑ نہیں ہو اب غصے میں آ گیا کال نہیں تحت کا مل بچی تیرے سوائے ہم دوسرا پرور دیا مانا تو میں جیل خانے کے اندر تمہیں بھیج دوں گا یہ حضرت مثال السلام سے مجھ نے کہا تو حضرت مثال السلام نے کہا کالا والا کبھی شہر کی اگر میں خود ہی چیز تیرے پاس جاؤں تو بھی تو ایسا کرے گا فرون کے بہم و گمان نہیں ہے کیا لائے گا میرا گوشت کا پلا ہوا کیا لائے گا یہ اس نے کہا کالا بات ڈالا بہت بڑا بنے ہاتھ نکالا سمجھدار بنا فرون سہم پکایا اب اسے ماننا چاہیے اللہ نے اتنا انتظام کیا موجودہ دکھا دیا لیکن اس نے اپنی نہیں مانا پھر بھی اللہ نے اس کی پکڑ زور کے نہیں زور کے پکڑ کے اور مال کا نشہ جب آدمی پر چڑھا ہوتا ہے تو جلدی سمجھنا مشکل ہوتا ہے دربار جمع دربار جمع کر کے سماج کرتے ہیں جادو گروہ گرو کرے آ جادو گروہ کا جادو باطل کا جادو بن کے نکل گیا نکل دیا حکم میں طاقت ہے تو باطل کا جادو نکل دیا وہ نکل گیا مسلمان بن گئے چھ لاکھ کا مجمع مسلمان بن گیا کھلو کی بیگم نے نکل بن گیا اتنا منظر قائم ہوا یہ سارا فرون کے لیے ہدایت کا سامان تھا ہدایت کا انتظام تھا لیکن وہ ہر دھرمی پر آئے ہر دھرمی پر آ کر اس کے دادو کو بھی دھمکی اور مانا نے میں تمہیں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے انسانوں کی روحانی تربیت کے لیے ہدایت کا زبردست انتظام کیا ایک انتظام تو زمین آسمان کا بنانا چاند سورج کا بنانا آدمی سے غور سے دیکھے اللہ کی قدرت کے اوپر آدمی یقین کرے یہ بھی ایک انتظام ہے انسان کو عقل دی اس کے ذریعے سوچے آنکھ دی اس کے ذریعے دیکھے کان دیے دین کی باتوں کو سنے اور غور کرے بھی ہدایت کا ایک انتظام ہے ہدایت کا ایک انتظام یہ بھی ہے کہ ہدایت کا انتظام یہ ہے کہ ندیوں کے ذریعے دعوت کا کام شروع کرایا ہدایت کا انتظام یہ بھی ہے کہ ندیوں کا آنا بند ہوا تو دعوت کا کام پوری امت کے حوالے کیا اور اللہ اللہ کے کرم سے اب اندازے کرمچ حد بھی چالو کر پائے ہدایت کا ایک انتظام اللہ کی طرف سے یہ بھی ہے کہ گھرے ہوئے لوگوں پر اللہ کی طرف سے اینٹر ہیں تاکہ سال میں ہم جب تک ہوں پھر گرائے اور پلٹا کھا سکے نہیں کھاتے تو ہدایت کا انتظام یہ بھی ہے کہ بگڑے کو اللہ نعمت دے تاکہ وہ اللہ کا شکر کریں شرما کریں کہ ہم تو گار اور پھر ہم پر تک نعمتیں میری ہدایت کا ایک انتظام ہے سارے ہدایت کے انتظامات کرنے کے باوجود جو آدمی ہدایت کے اوپر آئے ہدایت کا اچھا اختیار کرے گا اسے اللہ ہدایت دے اور جب دلالت کے اسباب اختیار کرے گا پھر بھی اسے ایک دم سے گمراہ نہیں کرے گی ہدایت کا سامان اس لیے بھی کریں گے لیکن ہر دھرمی پر آئے گا تو پھر اللہ پاک سے گمراہ کر دیں گے اللہ پاک فرماتے ہیں رسول الا بھائی قومه رہا ہوں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر جگہ ہر موقع پر ہم نے ندی دے کھول کر بیان کریں یہ ہدایت کا انتظام اس کے علاوہ میں انتظامات طور بھی آپ کو بتا چکا لیکن یہ سارا ہدایت کا انتظام کرنے کے بعد پھر اللہ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں دنیا دارول اسباب ہے جو ہدایت کے اسباب اختیار کرے گا اللہ ہدایت دے جو دلالت کے اسباب اختیار کرے گا اللہ اسے گمراہ کرے گا ہدایت کے اسباب کیا ہیں ایک تو اللہ کی طرف متوجہ ہوگا یا نہیں ہے من یونیف اور ایک اللہ کی طرف چلنا شروع کرے بندگی نہ جا حقیقی لنا جب آدمی کوشش شروع کر دے گا اللہ راستے کھولتے رہے دلالت اور گمراہی کا انتظام دلالت اور گمراہی کا سب کیا ہے آدمی بالکل متوجہ لو تلبی نہیں اور ذرا برابر بھی کوشش بھی نہ کرے دنیا طلبی اور خود غرضی کی وجہ دنیا طلبی اور خود غرضی کی وجہ سے یہ آدمی نہ تو متوجہ ہوتا ہے اور نہ کوشش کرتا ہے جب دنیا آدمی کو دین سے روک دیتی میرے محترم دوستوں اس نے دلالت اور گمراہی کا سب اختیار کیے کیا ہے وہ ہند بال لگی یا نہ ہوا یا من صلح منها پاکتا ہوں شیتان من بھی اے میرے پیارے نبی ان سب کے سامنے قصہ بیان کیجیے اس آدمی کا ہم نے دین کا کام کیا لیکن اس کے باوجود کن سلحہ ملا اس سے وہ چھٹک گیا کستا شیطان شیتان شیتان کے پیچھے پڑ گیا پکانا بھی نل پھر وہ بھٹک گیا آگے اللہ فرماتے بناؤشن بات ترفا نہ ہو یہاں اگر ہم چاہتے تو روحانیت میں ان سے بہت اونچے مقام پر نہیں جاتے کیونکہ یہ دین کا کام کر رہا تھا لیکن بلا کی نہ ہوا لیکن وہ دنیا تلبی میں لگ گیا اور خود تربی میں لگ گیا اس بنا پر اللہ پاک نے وہ اس راستے سے وہ چھٹک گیا اور پھر بھٹک گیا گے آم کی بوئے گا تو آم کا درخت دیں گے املی کا نہیں دیں گے اور املی کی اٹھلی بوئے گا تو پھر آم کا نہیں دیں گے اسباب کیسے آپ اختیار کریں لیکن اللہ پاس سے اللہ پاس سے ہدایت کا سامان بگڑے ہو کے لیے بھی بہت اللہ کہتے ہیں جس کو چاہوں گا میں گمراہ کروں اس کو اس نے گمراہی کے استاد اختیار کرے کو چاہوں گا میں ہدایت دوں اس کو اس نے ہدایت کا سب اختیار کی اور بعض مرتبہ ہدایت کا سب اختیار نہیں بھی کرتا پھر بھی اللہ پر ہدایت دے دیتے البتہ اللہ اس پر قادر ہے کہ جو دلالت کے اسباب اختیار کرے اس کو بھی اللہ ہدایت دے دے اللہ اس پر قادر اللہ عزیز لیکن اس کے ساتھ ساتھ پر ہی رکھ دروازے کو کھولے لیکن ہماری حکمت یہ ہے کہ ایسے ناقدروں کے لیے ہدایت کا دروازہ بند فرون کے اندر ایمان اور ہدایت کی استعداد تھی لیکن اس نے غلط ماحول میں رہ کر استعداد کو ضائع کر دیا جادوگر ایمان والے بنے اس پر بھی اس نے ایمان قبول نہیں کیا پھر اس نے اپنا دربار جمایا دربار جما کر اس نے یہ طے کیا تو چلو موسا علیہ السلام کو ہی قتل کر دے ضروری و ربا اتنا جب اس نے قدم اٹھایا تو بھی اللہ نے اس کی سور کی پکڑ دیں اللہ پاس بگڑے ہوئے تھی شور کی پکڑ جلدی نہیں کرتے بلکہ ان کو کرنے کا موقع دیتے ہیں مختلف سامان ان کے لیے ہدایت کرتے ہیں انتظام کرتے ہیں اس کی پکڑ نہیں ہوئی بلکہ اللہ نے ہدایت دے کے اور سامان کر دیا اس کا دربار کے اندر سے ایک درباری کھڑا ہوا کا ایمان چھپا ہوا تھا اس سے کھڑے ہو کر بڑے دربار میں ایمان کی دعوت کی رجل من آل فرعون وہ مین میٹال رجلا تم ایمان رہو حتقا کے دعوت صرف لوگوں نے بتائے آئندہ قوموں جہنم اور قیامت کا دن بتایا اور آخر میں کہہ دیا یاد کرو گے میری بات کو جو میں کہہ رہا ہوں اور میں بننا بندہ حوالہ کرتا ہوں یہ بھی ہدایت کا اس کا ایک انتظام تھا لیکن یہ جلدی پر آیا اس کو بھی نہیں مانی پھر اس نے دوسری مرتبہ دربار جمع کیا دربار جمع کر کے اس نے یہ مشورہ دیا کہ بھائی آپ اسرائیل کو کسری کر دیں کیونکہ ہمارے پاس طاقت ہے ان کے پاس طاقت سے ہم ان کو قتل کر دیں کلو اب نیا ہوں ہوں ہم طاقت پانے ہم ان کو قتل کر دیں کی بنی اسرائیل پر تو نام محالہ ان کو بہت پریشانی ہوئی حضرت مثال السلام نے اس پریشانی میں ہمیں تقریر کی عالم انسان قومی حصہ ہندو اللہ سے پیدا ہوتا ہے ایک اللہ کی عظمت آ جائے اور ایک رسم کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پاک طریقے کے اندر دنیا کے اندر و روان کا آنا رحمتوں کا برسہ برکتوں کا آنا جوڑ کا آنا اللہ کی طرف سے مدد کا آنا دنیا کے اندر بھی ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ہوگا اور تیسرے کا کا آخرت فکر دنوں کے اندر پیدا ہو جائے ان تین باتوں کی دعوت ہمیں پورے عالم کے اندر دینی ہے ایک تو خدا کی طاقت اور دوسرے کے رسول کریم کی انسانت اور تیسرے یہ کہ قیامت دن اللہ کے سامنے کے حاضری ہم ساری دنیا میں دعوت دیتے ہیں کہ خدا کی طاقت کو تسلیم کرو تو تمہارے جڑے پار ہوں گے خدا کی طاقت کو تسلیم نہیں کرو گے زمانے میں نہیں تھی جب تک کس غیر کیوں تھی وہ غیر کیوں تھی اس کی درد بھری آواز کو اللہ پاک نے سائے نہیں جانے دیا بلکہ اس کی بات کو ہزاروں سال کے بعد ہمارے کانوں تک پہنچا دیا تراری کے اندر ہر ایک نے یہ آئے سنی اور ہر ایک نے یہ آئے پڑھی جب اللہ پاک غیر مکلف چوٹی کی آواز کو جو کہ سلام علیہ السلام تک بھی پہنچا سکتی تھی اللہ نے پہنچائی وہ آواز اگر سلیما السلام ہنسے بات سے جو اللہ نے چوٹی کی آواز بڑے حاکم اور نبی تک پہنچائی اور ہزاروں سال کے بعد تمام مسلمانوں تک پہنچائی وہ اللہ قادر ہے یہ ہماری جماعتیں جو گھر گھر جا کر جتنا بچے بڑائی کو بیان کرتے رہے اللہ کی بیان پڑھائی کا بیان کرنا کام ہمارا ہے آواز کا لگانا کام ہمارا ہے اور آواز تک پہنچانا کام اللہ کا ہے جہاں جہاں اللہ کو آواز پہنچانی ہوگی وہ آواز پہنچ رہے گی اور ساری دنیا کے کے اندر یہ یہ یہ بات بات بات ہمیں اور میں نہیں نہیں کہتا کہتا ہوں ہمارا اللہ اللہ ہے ساری طاقتیں مکڑی حیثیت بھی من دون اولیاء پر مکری بدلا ہی آؤ کباً ہماری ان تقریروں سے ساری دنیا کے لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنی طاقت کو تسلیم کرا رہے ہیں ہم اپنی طاقت کو تسلیم نہیں کرا رہے ہم اللہ کی طاقت کو تسلیم کرا رہے ہیں ہم اپنی طاقت کو تسلیم نہیں کرا رہے ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ اگر کوئی آدمی ہمیں ایک گھوسا مار دے اور ہماری موت کا وقت آ چکا ہو تو ہم تو ایک گھوسے میں مر جانے والے ہیں ہمارے لیے پستول کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ڈنڈے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم تو اتنے بے طاقت ہیں اور اپنے بے طاقت ہونے کو ہم تسلیم کرتے ہیں کا انسان و ضعیفہ لیکن کی طرف ہم پوری دنیا کو دعوت دے رہے ہیں وہ اللہ بے طاقت نہیں ہے وہ اللہ زبردست طاقت والا ہے اے ساری دنیا کے انسانوں خدا کی طاقت کو تسلیم کر دو گے تو تمہارے بیڑے پار ہوں گے اور خدا کی عدالت آڈیا میں تم چمکو گے قیامت تسلیم کیا تو وہاں چہرے نہیں ہوں ہم اللہ کی طاقت تو بتا رہے ہیں اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ ہمیں کسی کا بیڑا حرف نہیں کرنا ہمیں کسی کا بیڑا حرف نہیں کرنا دنیا کی جتنی طاقتوں والے اور سرمایہ والے ہیں ہمیں کسی کا بیڑا حرف نہیں کرنا بلکہ ہمیں سب سے بیڑے پار چلانے ہیں یہ جتنے بھی پوری دنیا کے بے ایمان اور بے دین انسان ہیں یہ ہمارے اصلی دشمن نہیں ہیں شیطان ہے اور جو لوگ شیطان کی بات مانتے ہیں وہ لوگ ہمارے ٹیمپریری دشمن ہیں آرزی دشمن ہیں یہ سارے کے سارے بغیر ایمان والے اور مسلمان ہیں لیکن بغیر دین والے یہ ہمارے اصلی دشمن نہیں بلکہ ہمارے ٹیمپریری دشمن ہیں جب تک یہ شیطان کی بات مانے شیطان ہمارا اصلی دشمن ہے میرے محترم دوستوں ٹیمپریری دشمن ہمارے بیوی اور بچے بھی بن سکتے ہیں جب وہ شیطان کی بات مانے من تم باؤلاد کم اب نہ مسلمہ اور حضرت یہ خون کے چوسنے والے تھے اور انہوں نے اپنے خون دینے شروع کر دیے یہ پورے عالم کے اندر ایک بندر قائم ہوگا اس بنا پر تاریخ ہے تو یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے نہ معلوم موت کب آ جائے موت آنے کے بعد ہم کچھ کر نہیں سکیں گے آج کا دن ہے کرنے کا اس کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر ہم کام کر سکتے ہیں اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام بھی ہوگا اللہ کی مدد دینے کا طریقہ تین کا کام ہے جتنا ہم تین کا کام کریں گے اللہ کی مدد ہوگی پورے عالم کا فکر ہو اور اس کے ساتھ کا بھی فکر ہو آدمی گھر والوں کا بھی فکر ہو اور اسی طرح چلا کر اسی طرح ہر امتی کو اپنی قوم کا بھی اپنے خاندان کا بھی فکر ہو لیکن تیرا قوم من ہر امتی کو اپنی قوم کا بھی فکر ہو لیکن لیکن امن تھوڑا ہر بچی والے کو ہر امتی کو اپنی بچی کا بھی فکر ہو امن مولا اور افراد کا بھی فکر ہو میرے محترم تو یہ فکر چلا گیا کیوں یہ عالمی فکر دلوں سے نکل چکا اس بنا پر پورے عالم کو سامنے رکھ کر میں نے ایک بات پہ صاف کر دی ہماری نجی زندگیاں بھی صاف ہونی چاہیے ہماری معاشرت ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہونے چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن آپ سنانے والے سناتے رہے لوگ ان پر آتے رہے پر ہماری زندگی اگر ٹھیک نہ ہوئی خدا راستہ اندر کا پیدا ہوا حسد پیدا ہوا اندر کا روگ پیدا ہوا یا گھریلو نظام شریعت کے مطابق نہیں چلا کاروباری نظام شریعت کے مطابق نہیں چلا تو دردی کی بھی چیز ہے اللہ رحمت سے امید بھی رکھنی ہے اللہ کی رحمت سے بڑی امید رکھنی ہے اللہ نے مغفرت کا بڑا انتظام کیا ہے کافر اور مشرق سے ہوگا اس کی برفرت ہوگی جانے سے اور جو ایمان لا چکا اس نے اگر غلطی کی تو اس کے گناہوں کے معاف کرنے کا بڑا انتظام ہے ایک انتظام تو نیکیاں ہیں اندر حسنات سیاح سیاحت نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں دوسرا انتظام معافی مانگنا ہے اتنا معافی مانگیں گے تو اللہ پاک نہ معاف کر دیں گے تیسرا انتظام اللہ پاک نے کیا ہے سے گنا معاف ہو جاتے ارے نیکیوں سے گناہ معاف ہونے میں تو یہ شرط ہے کہ وہ نیکیاں مقبول ہوں تو گنا معاف ہوں گے لیکن گنا اگر بخار آ گیا یا اور کوئی تکلیف مسلمان کو آ گئی اس پر گنا ہوتا معاف ہونا مسلمان کے لیے یقینی ہے یہ شرط ہے کہ تیرے اندر اخلاص ہوگا تو تیرے بخار سے گنا معاف ہوگا ورنہ نہیں ہوگا کوئی شرط نہیں ایمان کی شرط ہے مسلمان ہے تو تیرے گنا تکلیف ہوتے معاف ہوں گے اور ایک انتظام اللہ نے اگنا ہوگی معافی کا یہ بھی کیا ہے کہ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے بھی اللہ پاک بغیر کسی چیز کو گناہ معاف کر سکتے ہیں قادر کتنے انتظامات اللہ نے گنا ہو کے معاف کرنے کے ہمارے لیے ہیں لیکن یہ ہمیں چاہیے اللہ نے تو اتنا انتظام کیا کہیں اللہ کی انتظام کی ناقدری نہ ہو جائے کسی سے اور وہ گناہوں پر صحیح نہ ہو جائے گناہوں پر سہی ہونا پکڑتا بھی زیادہ در ہے پانچ مرتبہ ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ نیتیاں صاف ہو جاتی ہے ایک گزار عورت سے بلی کو بھونکار بیویاں شہر کے اوپر لگا دیتے تھے تو کم سے کم جو نقد تشکیل آپ کی کرنی ہے وہ ڈیڑھ ڈیڑھ سال کی اور ایک ایک سال کی اور سوا سوا سال کی تشکیلیں کرنی ہے ہمت کر کے کم سے کم آٹھ مہینے اور چھ مہینے کی تصویریں اب وہ لوگ کون کون تیار ہے ہمت کر کے اپنے اپنے نام دکھاؤ اور جم کے بیٹھو گے جمنے کا ثواب تم کو ملے گا جتنی تشکیل ہوگی اس سے پہ تمہاری وجہ ہوگی کرو ہمت اور بول کرو مور رکھا چودہ نومبر انیس سو اکانوے بمقام سالانہ اجتماع رائے میں حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری صاحب بعد نماز مغرب بیان فرما رہے تھے کل بیان تین گھنٹے تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرما لیں علمی کیسٹ گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈلبی ایریا کراچی فون نمبر چھ تین سات صفار آٹھ ایک تین